یا ہونے والی بمباری پر روک لگائے گا میں یہ بات آگے کہوں گا یہ بات سمجھنے سے پہلے شریعت کا جو مزاج ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس دنیا کو پیدا کیا اللہ نے اس دنیا میں دو نظام چلائے ہمیں اگر فارمولہ سمجھ میں آ جائے جمع کرنے کا تفریح کرنے کا تقسیم کرنے کا سورج نکلا کافر پر بھی روشنی پڑی مسلمان پر بھی روشنی پڑی اللہ کے ماننے والوں پر روشنی پڑی اللہ کے ملحدین پر نہ ماننے والوں پر تہلیوں پر روشنی پڑی تیر چبا مسلمان کو چبے تو تکلیف ہوگی کافر کو چبے تو تکلیف ہوگی آنکھ پھٹی ابو جہل کی پھٹی تو بینائی جائے گی نبی کی پھٹے گی تو بینائی جائے گی نظام کا نام تقویمی نظام ہے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر تقویمی نظام کو جاری کیے ہوئے ہیں اور اس نظام کا دھرم سے ذات سے بات سے مذہب سے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے اللہ پر ایمان ہٹانے سے کوئی سروکار نہیں اللہ نے نظام چلا دیا کہ تم زرخیز زمین پر ہل جو دو بیج ڈالو کافر ڈالے گا تو اناج نکلے گا مسلمان ڈالے گا تو اناج نکلے گا پتھر کی مار مسلمان کو لگے گی تو پڑے گی کافر کو پڑے گی تو اسے جو ہے سر لگے گی اور جسم پھٹے گا خون آئے گا سرجری ہوگی یہ کامیاب ہوگا بھائی بات سرجری ہوگی وہ کامیاب ہوگا دل کے امراض جن وجوہات سے کافر کو آتے ہیں انہی وجوہات سے مسلمان کو آتے ہیں بخار ٹائیفائڈ کینسر کے جو اسباب اللہ نے رکھے وہ تمام کے لیے رکھے مچھر مسلمان کو کاٹے تو نقصان کافر کو کاٹے تو نقصان اللہ نے اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں رکھی اس نظام کا نام تکمیلی نظام ہے شادی کرتے ہیں مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے اولاد جنم لیتی ہے یہ تکمیلی نظام ہے ہندو کرے کتائی کرے کافر کرے کتا خدیا سے ملے خنزیر اپنی مادہ سے ملے یہ نظام اللہ نے دنیا میں جاری کر رکھا ہے اور اس نظام کا نام تقویمی نظام ہے یاد کا چلہ آن کیا اب اس پر پتیلی رکھی تو کافر جلائے تو جلے گا مسلمان جلائے گے تو جلے گا مکان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کے نفے اور نقصان سے اللہ نے اس کو آگاہ کر دیا جو ایک بچہ ہندوستان میں پیدا ہو آسٹریلیا میں پیدا ہو وہ کسی اسکول میں ٹریننگ لیے بغیر بلی کی آواز سن کر وہ اپنی دل میں چلا جاتا ہے یہ تقویمی نظام ہے بلی کے بچے کسی اسکول میں ٹریننگ نہیں لیتے کہ کتا اور بھیڑیا اس کا دشمن ہے جب ذرا پہچان اس کے کھڑے ہوتے ہیں اور کتے کی بھاؤ بہن کی آواز کو وہ بلی سنتی ہے تو فوراً وہ پنا لینے کے لیے بھاگ جاتی ہے دنیا میں کہیں وہ ٹریننگ نہیں لیتے یہ تقسیم نظام ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے ندے اور اس کے نقصان کری اللہ نے اسے دے دیا مچھلیاں ہیں لاکھوں کروڑوں قسم کی مچھلیاں ہیں کبھی وہ کوشش نہیں کرتی کہ وہ پانی سے باہر کود کر آئے مچھلیاں پانی میں اچھل کود کرتی ہیں لیکن کبھی اپنی زندگی میں وہ صحیح نہیں کرتی کوشش نہیں کرتی کہ پانی سے نکل کر وہ باہر آ جائے اس لیے تو ان کو اپنے نقصان کا علم ہے اللہ نے انہیں یہ علم دے دیا ہے کلام پاک میں اللہ نے ہاں رب کو کا تیرے رب نے شہد کی مکی کی طرف وہی کی وہی پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے تو ہر اللہ کی مخلوق اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو علم دیا کلام پاک میں بعض جگہ اسے وہی سے تعلیم کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پرندوں کو ہوا میں اڑنے کی ٹریننگ کے لیے کوئی ٹریننگ اسکول نہیں دی لیکن پرندہ اڑتا ہے اور اپنے جیون کو پہچانتا ہے کو پہچانتا ہے اس نظام کا نام تقویلی نظام ہے اس نظام کے اندر نہیں ملتی نہیں نہیں وہ کافر ہے اللہ اس کی پیاس نہیں مٹائیں گے اور مسلمان ہے اور پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پیاس مٹائیں گے ایسی بات نہیں پیاس لگنے پر پانی میں اللہ نے یہ تاثیر دی ہے کہ پانی کے بھوٹ سے تمام لوگوں کی پیاس مٹ جاتی ہے امانت دیانت سچائی اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا کرتا ہے نیک معاملہ کرتا ہے پیدا کر دیں گے وہ مسلمان قوم میں ہو وہ یہودی قوم میں ہو وہ امریکی قوم میں ہو اس نظام کا نام تکمیمی نظام ہے اللہ نے اس دنیا میں اس نظام کے لیے کسی کو مذہب کا پابند نہیں کیا اگر ہندو سچ بولتا ہے تجارت میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کاروباری ہیں ہندو لیکن سچائی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گاڑی ریپیری کے لیے تھے تو اس کے اندر چوری نہیں کرتے پیٹرول نہیں چراتے آپ کوئی چیز مرمت کرنے کے لیے تھے اس کے اندر قیامت نہیں کرتے آگ کی آگ میں وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہ تقرینی نظام ہے اللہ کا کہ عدالت امانت صداقت سچائی پر جو قوم چلتی ہے جو فرق چلتا ہے یہ اللہ کا تقویمی نظام ہے کہ اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں والا ہو وہ عمرے پر عمرہ کرنے والا ہو وہ ہر سال کابل کی زیارت کرنے والا ہو وہ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا ہو امانت نہیں ہے عدالت نہیں ہے صداقت نہیں ہے سچائی نہیں ہے قرض لے کر ڈبو لیتا ہے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے سچ بولتا نہیں وہ چاہے سچ وقتہ نوازی کیوں نہ ہو وہ تحجد گزار کیوں نہ ہو وہ حاجی بازی کیوں نہ ہو وہ نبی کے روزے کے ساتھ ریاض الجنہ کے اندر ذکر کرنے والا کیوں نہ ہو اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے امانت سچائی دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ ترقی کا کامل ہے اور دوسروں کو ڈبانا تکلیف دینا قرض لے کر ان کے چپل گسانا اور جو ہے قیادت کرنا یہ تباہی اور بربادی کی دلیل ہے چاہے وہ قوم نمازی ہو چاہے وہ قوم بے نمازی ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ داڑھی ملے ہیں داڑھی منڈا بے نمازی کا نام تشریحی نظام ہے شریعت والا نظام ہے ایک تو وہ نظام جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا خبر والی بات اور نظر والی بات نظر آتا ہے نظر آتی ہے کچھ چیزیں اور ان چیزوں کے کچھ پھل ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں نظر آنے والی نہیں ہے جیسے کہ نماز کے اندر فوائد ہیں جیسے ذکر اللہ کے اندر فوائد ہیں جیسے حج بیت اللہ کے اندر فوائد ہیں جیسا روزہ رکھنے میں آقا نے فرمایا سومو تسی ہو روزہ رکھو اور صحت والے ہو جاؤ جیسا کے علماء نے فرمایا کہ داڑھی رکھنے والے کو اللہ کی قوت برداشتگی کو کم نہیں کرتے اور داڑھی اڑانے والے کی نسلوں نسلوں کے اندر نامردی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں ایسے نظام کو تشریحی نظام کہتے ہیں یعنی جو نظام ہمیں نظر نہیں آتا جس جو نظام دنیا کے اور قوموں پر جو ہے چلتا نہیں ایسے نظام کو تشریح نظام کہتے ہیں جس کو اللہ نے جبر یعنی پر بھیج کر پیغمبروں کے ذریعے سے قوموں تک بھیجا وہ نظام تشریحی نظام ہے اور یہ تشریحی نظام کیا ہے جس کو اللہ نے کلام پاک میں اشاد فرمایا اے لوگوں اللہ کی بات مانو اللہ کے نبی کی بات مانو قرآن پر چلو حدیث پر چلو آخرت پر ایمان لے کر آؤ فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ مرنے کی بات کی زندگی پر یقین کرو یہ چیزیں تشریحی زندگی ہے تشریحی نظام ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کچھ باتیں اپنی قوموں تک اللہ نے اپنی مخلوق تک پہنچائی لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھا نہیں دیکھا جو گیا وہ آ کر بولا ہمارا باپ مر گیا دنیا میں کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو اپنی قوم پر اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے اور تشدد کرتا ہے کوئی مسلط ہوا اور اس نے کائنات کے اندر عذاب کو مسلط کر دیا کیا کیا نمرود دنیا کا وہ قانون قانون جو اللہ نے بنایا تھا انسان کو جلاتی ہے تو اس نے لکڑیاں جمع کی لکڑیاں جمع کی آگ سلگائی آگ سلگائی کیا یہ اللہ کا وہ نظام تھا دنیا کا تکمیلی نظام کہ آج انسان کو کھا جاتی ہے حضرت کراتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کے نظام کو جیت دیتے ہیں اور دنیا کے نظام کو شکست دیتے ہیں سمندر میں ڈبونے کی خاصیت ہے ہر کسی کو سمندر ڈبوتا نہیں ڈبوتا مسلمان کو بھی ڈبوتا ہے کافر کو بھی ڈبوتا ہے کشتی اگر ٹوٹ جائے ساروں کی جو ہے تحت تحت ہو جاتی ہے لیکن جب یہ نظام کا ٹکراؤ ہو تشریحی اور تقریبی دنیا کا اور آخرت کا دیتی ہے حضرت مسال آدمی اینا رہی سلاد و سلام ڈاکٹر پیڑو اور تکمیلی نظام کا قانون یہ ہے بھی بہت ساری چھوٹی جماعتیں ہزاروں لاکھوں کے جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں یہ تقریبی نظام پر یہ سفری نظام غالب آ چکا ہے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر عیسائیوں کی ایک جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں تھی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی حضرت سیدنا ابو دن رضی اللہ تعالیٰ کو مجلس کا امیر مقرر کیا گیا مجلس سے پورا منعقد ہوئی میٹنگ چل رہی تھی اس میٹنگ کا امیر حضرت سیدنا ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا گیا حضرت سیدنا ابو دن پراپرٹی کے جھگڑے کے اندر اللہ کا قہر اللہ کا عذاب اللہ کی فٹار کیوں ہی نہیں آتی آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت پورے عالم کے نقشے میں اگر کوئی ملک تباہی کے دہانے پر ہے بربادی کے دہانے پر ہے وہ ملک پاکستان اللہ والا آتا ہے ایک لمبی زندگی نہیں گزارتا پاکستان کی سرزمین کے اندر جس نے علما کو ابھی حالیہ پچاس سالوں کے اندر شہید کیا گیا میرے رب کی قسم دنیا کی چیلنج کیا کہ باپو کی صورت تم کلام پاک جیسی ایک سورت لاؤ ایک آیت لاؤ ایک ٹکڑا لاؤ آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو پیدا نہیں کیا جو کلام پاک کا مقابلہ کرے لیکن امریکہ کے کی طرح اور کچھ اشار لکھ دیے کچھ جو ہے گندے قصے اس کے اندر لکھ دیے یہ حماقت عرب کی سرزمین کے کافروں نے نہیں کی منی منورہ نمبر پیدا ہو گیا کبھی عیسا کے جو ہے آنے کا دعویٰ کسی پاکستان کی سرزمین سے کوئی سجاد ہونے کا دعویٰ کوئی خود سے شیطان ہونے کا دعویٰ کوئی خود سے چھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کوئی کلام پاک کے مقابلے میں کلام پاک کے جو ہے بنائے جانے کا دعویٰ جتنے دنیا میں باقی دعوے ہیں پاکستان کی سرزمین سے ابھر رہے ہیں اللہ ہمارے علماء سے کام لے رہا ہے اکادمی جان شہادت نوش کر رہے ہیں اور ان فکروں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی حالیہ جو سیلاب آیا اور حالیہ جو زلزلہ آیا اور پاکستان پر جو طالب حکمران مسلط ہو رہے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تشریح نظام ہے پاکستان کے شمالی علاقے کے اندر پاکستان کا حکومت کا جو لا ہے اور قانون ہے وہ لوگ جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتے اپنے قبائلی قانون پر وہ عمل کرتے ہیں حیرت کریں گے تعجب کریں گے کہ ایک مسلمان کا علاقے کے اندر جو وہ اپنا قبائلی قانون کو نافذ کرتے ہیں کہ جب جائیداد کا جھگڑا ہوا تو اس لڑکی کو گرفتار کیا مخالف خاندان والوں نے جائیداد کا جھگڑا تھا اخباروں کے اندر اس چرچے ہوئے اور ہیومن رائٹس والوں نے آپشن لیا حقوق انسانی کی تنظیم تک یہ آپ بات پہنچی کہ اس جو ہے لڑکی کو گرفتار کر کر اسے بھوکا رکھا گیا اسے پیاسا رکھا گیا کون مسلمان کون اور اس کی آبروں کو لوٹا مخالف کے کئی نے پھر اس کے بعد شکاری کتوں کو بھوکا پیاسا رہ کر اس لڑکی کو پھیلے سے چھوڑ کر یہ کہا گیا کہ تم بھاگو لڑکی بھاگتی چلی گئی پیچھے سے یہ بھوکے شکاری کتے اس لڑکی پر جھپٹ پڑے اور جب جھپٹ کر اس کے جسم गुमा Allah شہادت سے زیادہ قیمت کی موت کلمے کی موت ایمان کی موت دلے بس طرح اللہ دے رہا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو جو ہے ایک دم بفر گئے اور جو میں آ گئے چالیس جائیں گے بیس جائیں گے دس جائیں گے میں تنہا جاؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو صحابہ کرام مجلس مشاورت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ابو حریرہ حضرت خالد ابن ولید سے تکبر کی ہوا نہیں ہے بڑائی کی بو رہی ہے یہ کر رہا ہے کہ اکیلا جا کر لڑے گا اس وقت حضرت ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا حضرت ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے دوستو کچھ چڑیا یعنی آسمان میں اڑنے والے پرندے چار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں بانس یہ شکرا کیا ان کو جا کر شکار نہیں کر سکتا تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً اگر ہزاروں چڑیا بھی ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو حضرت خالد نے بلی رضی اللہ تعالیٰ تشریح نظام کا چشمہ لگائے رہے تھے تقسیمی نظام ان کے سامنے ملیا میں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اے صحابہ میرے سامنے علاقوں کا جو عیسائیوں کا لشکر ہے یہ ایسے ہے جیسے چڑیا پنجرے کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور میں کریمہ پڑھنے والا اللہ کی ذات پر یقین آخرت پر یقین کرنے والا نبی کی غلامی کے ساتھ اپنے گلے کے اندر پہنانے والا میں شکرا ہوں اور ہے یا دنیا کا تقرینی نظام کا مقابلہ آخرت کے تشریح نظام سے ہوتا ہے اللہ نے کبھی آخرت کے نظام کو شکست نہیں دی ایک وقت وہ ہوا رسبۂ تبوک کے موقع پر خندق کے موقع پر کہ عیسائیوں کا اور اسلام مسلمان دشمنوں کی ہزاروں کی تعداد تھی اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی وہ مختصر تعداد تھی وہ چھوٹی سی تعداد تھی اگر وہ گھیرا بھی کی طرف پھینک دیے اب یہ مٹی اٹھائی یہ کوئی ایٹم بم نہیں تھا یہ کوئی اے کے فورٹی سیون ففٹی سیون کی گولیاں نہیں تھی یہ کوئی گولا اور بارود اور آر ڈی ایس نہیں تھا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین کی مٹی جس زمین پر یہ یہود اور نسارا اسلام اور مسلمان دشمن تھے اس کو اٹھایا اور کافروں کی طرف پھینکا کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما رمیتا جس طرح بنا جو بڑے بڑے بالله تھی میرے نبی کے موجود سے آتے تھے میرے بچوں بڑکائی ہوئی آنکھ کو سلامتی والی ٹھنڈی کر دیا اللہ نے فراؤن میں جو سمندر سامنے رکھا تھا تاکہ علیہ السلام بنو اسرائیل جب یہ پیچھا کرے تو ڈوب جائے ابھی روم طاقت پر تھا اللہ نے پیغمبر پر وہی بھیجی اے پیغمبر تم اپنے ماننے والوں کو کہہ دو کہ روم شکست کھا جائے گا سپر پاور طاقت نیٹ ہو جائے گی تشریح طاقت جو ہے بالا سر ہو جائے گی تقریبی طاقت شکست کھا جائے گی اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اب مسلمانوں نے امریکہ کے جو نو منتخب صدر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہہ بھائی مسلمان ہے اسلامی ممالک کے تعلق سے وہ خیر حاضر کرے گا وہ جو ہے فلسطین سے فوج ہٹا لے گا وہ عراق سے فوج ہٹا لے گا مسلمانوں ہمارے ایمان کا امتحان ہو گیا ہمارے اللہ پر توکل کا امتحان ہو گیا اللہ کہاں گیا اللہ کی طاقت کہاں گئی صحابہ نے اللہ پر جو توکل کیا اور ہم نے بزرگان دین کے اللہ پر توکل کے جو واقعات سنے اب تمہارا اور ہمارا پانڈا پھٹ گیا مسلمان ہم اتنے زمین ہیں ہم اتنے زمینیں ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ ایک نسل حرامی کے قبضے میں رہتی ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو ہمارے ممالی پر جائیں گے وہ چاہے گا ہمارے مداری تباہ اور ناراض ہو جائیں گے کچھ بھائی زیادہ ہے اسی سوچ پر مسلمانوں کلام صاحب میں اللہ نے فرمایا وما لنا اللہ نظر نقل حل ولا نسبرنا علامہ آزائی وس پہ اللہ ماں آلون المؤمنون کیا ہو گیا ہم اللہ پر توقل نہیں کرتے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے بتوں کو پوجا کرنے والے گنیش کی پوجا کرنے والے رام کو دیوتا ماننے والے چندرما اور سوریا کو دیوتا ماننے والے وہ جو ہے اوباما پر خیر کیا اور شر کی توقع کریں نفا اور نقصان کی توقع, توقع کرے ایمان مسلسل اور ایمان مسلسل سکھایا گیا اور اس کے اندر اس بات کا علاقہ ہے گڑی کا علاقہ ہے آمور اور کرناپٹ کا علاقہ ہے ویلور کا یہاں پر کروڑوں کی فوج کہاں سے لائے گا الحمدللہ پچہتر فیصد سے زیادہ علاقوں پر الحمدللہ للہ الحمدللہ ابھی قرآن کے احکامات چل رہے ہیں ابھی حدیث کے احکامات چل رہے ہیں تشریح نظام اور تقریبی نظام کا مقابلہ ہوتا ہے اللہ کبھی تشریح نظام हजारों ایسی حدیث کی کا شہدائی ہو ہم تو آخرت کے شہدائی ہیں ہم حروں سے نکاح کرنے والے ہیں ہم جنتوں کے اندر مکانات بنانے والے ہیں یہ بمباری میں مر جانا یہ مکانات کا تباہ ہو جانا یہ اس ہی یہ ہماری کامیابی ہے یہ ہماری سر بلندی ہے قومیں شہادت سے بلند ہوا کرتی ہیں قومیں اللہ کی ملاقات سے عزت سے سرفراز ہوا کرتی ہیں آج بھی افغانستان کی سرزمین کے اندر اللہ کے احکامات آتی ہیں یہ بڑے بڑے شہر ہیں جن شہروں کے اندر یہ ہے ہے ہے یہ ان شہروں کے اندر یہ ناٹو اور امریکہ کی فوج تو ہے وہاں پر کتوں کی طرح بڑھ رہی ہے تابوت میں ان کے لاشیں جا رہی ہیں معذور ہو کر ہاسپٹلوں کے اندر ان کا علاج کیا جا رہا ہے تشریح اور تصویر نظام کے اندر مقابلہ ہوتا ہے اللہ تشریح نظام کو توقیت دیتے ہیں اور فتح سے ہم کنار کرتے ہیں ہمیں کسی ابو کی یا کسی جو ہے امریکہ کے صدر کی طرف دیکھنا میرے خیال میں ایمان کی کمی کی دلیل ہے تبکل کی کمی کی دلیل ہے اور یہ خبیص تو وہ ہے جو آپ جانے نہ جانے الیکشن کے زمانے کے اندر امریکہ کی سرزمین کے اندر وہاں کے باشور مذہبی مسلمانوں نے ایک وی ڈی بنا کر یہ جو نیا صدر الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آیا لوگوں نے کہا کہ کچھ سے اچھا ہوگا یہ فلسطین سے جو ہے اپنے فوجوں کو گا گا کے مسئلے کو کی کچھ بات نہیں ہے یہ صرف چہرے بدل رہے ہیں سازشیں وہی ہیں کام وہی کرنا ہے اگر کوئی کرنے والا بھی آئے تو یہودی بچہ جو وائٹ ہاؤس پر جکڑا ہوا ہے وہ سامنے والے کو کرنے بھی نہیں دیتا الیکشن کے جو ہے آنے سے پہلے یا وہ ماما جو ہے یروشلم کی سرزمین کے اندر لیکن اخبارات کے اندر علماء کے بیانات اخبارات کے اندر سیاسی مفکروں کے بیانات یہ آئے گا یہ ہو جائے گا مسلمانوں کسی کا کام اور کوئی جو ہے فیصلہ مسلمانوں کی تقسیم پر قدم چلانے والا کی اندرونی حالت کو اس کا پانا پھوڑ کر رکھ دیا کہ عالم کا مسلمان اتنا کمزور ہے کہ اپنی نفع کی امیدیں اللہ پر لگانے کے بجائے اور فاضل مطلب پر لگانے کے بجائے ابھی وہ بیٹھا ہاؤس کی طرف دیکھ رہا ہے کیسر و کسرا میرے رب کی قسم صحابہ کرام کی نگاہوں کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں کر ایک صحابی سے بلڈنگ کی جاتی ہے لیکن انہوں نے اس وقت کے سپر پاور چھوٹے خدا کی توشی کرنے کے لیے اس تلوار کو چمنیوں سے باندھ کر سیدھے گھوڑے پر بیٹھ کر ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور اس تلوار کو وہ جو گاؤں تک کیا ہوتا ہے مسلمان کے پیشاب کے خطرے سے بدتر ہے کوئی حیثیت نہیں اور اس کا باپ آیا تھا قانون آیا تھا شداد آیا تھا حامان آیا تھا ابو جہد آیا تھا ابو لہد آیا تھا ادبا آیا تھا شیوا ڈالے گا وقت کے حکمرانوں کے دلوں میں اللہ اندر کی ڈالے گا ہمارے اعمال بگڑے گے اللہ تبارک تعالیٰ شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالے گا اور بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالے گا اولاد کے دل میں اگر تم کرے گا اگر تو وضو کے وقت تو لگڑا کرے گا جو ملے نہ ملے میرے آقا میرے مولا نے فرمایا کہ بہت کے وقت تجھے کلمہ ملے گا اس وقت یہاں کہنے والے سے لے کر ابھی پیڑ کے بعد کتے کا پیشاب پی کر جو آ رہا ہے مرے ہوئے سپر کا پاخانہ جو کھا کر آ رہا ہے وہاں کیا بڑی فوج پر حملہ ہو لے گا کیا تو دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا کیا تو اٹوانی ٹھاکرے سے ٹکر دے گا سے آئیں گے جائیں گے جو فضائل جو فضائل کچھ بھی نہ ملے آپ نے کہا کہ کلیمے کی موت نہیں ہوگی کیا ہے اب اس وقت اپنے ایمان کا امتحان لو اپنے ایمان کی قیمت کی بولی لگاؤ کہ آپ کے پاس اس وقت اس وقت مجھے معلوم نہیں آپ کے جیل میں ہے یا نہیں ہے آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ جانے اللہ جانے لیکن آپ اپنے ایمان کا امتحان لیں کہ آپ کیا کلیمے کی موت کی فکریں کرتے کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کیا آپ کے پاس رحمت کے فرشتے آئے کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سے عذاب کے فرشتے ہٹیں کیا آپ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ شیطان مدون آپ سے دور ہو جائے فکریں لگائے بیٹے صاحب ماما آیا وہ مسلمان کا ارے کرے امریکہ کی جو خدیا ہیں وہ سنا کرواتی ہیں اور سنا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا شوقین لڑکی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہندو ملے اس سے خواہش پورا کر لیں گے مسلمان اللہ کے وہ تو سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ سور سے اپنی خواہش پورا کرتے ہیں تو اوباما کی جو اما تھی اسے کوئی اور نہیں ملا تو مسلمان کینیا کا ملا اس نے اس سے خواہش کو پورا کیا اس گزے سے جو ہے یہ پیدا ہوا اور اس پر مسلمان اپنی نگاہیں جمائے نہیں یہ کبینہ نکل گیا حرام کور نکل گیا وہ کچھ یہی کرتے کرتے اپنی زندگیاں ختم کر کے چلے جاؤ امریکہ کیا پوچھتا ہے لال فلٹر رہتے نہیں رہتے امریکہ فلا این سے کوئی مطلب نہیں لیکن ہمارے ایمان کی بول کھل گئی ہمارے ایمان کا بھرم کھل گیا کہ ہم جو ہے کیا بول بول رہے ہیں ہم فلسطین کے مسئلے کا حل حکمرانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے قتل پر قتل قتل پر قتل قتل پر قتل میلان میں قتل کیے اور ایک عالم سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ صاحب میں نے جو ہے میلان میں قتل کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا اس نے کہا تم چوہے کھا کر کسی حج کو جا رہی ہے کبھی میں چل اللہ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا تلوار کالی اس کو بھی قتل کر دیا تو یہ تھا وہ ظالم اور یہ وہ حکمران تھا کہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا تھا ایمان اتنا بنا ہوا تھا کہ سہجی کبھی اس کی خزا نہیں ہوئی ایمان اتنا بنا ہوا تھا کہ داڑھی کو ساری زندگی میں کبھی مڈایا نہیں آج کا حرام اور کتا کہتا ہے کہ داڑھی منانے پر نوکری نہیں ملتی اللہ کہاں گیا داڑھی منانے پر لڑکی نہیں ملتی اللہ کہاں گیا ایمان تیرا کیا ہو گیا کیوں کافروں کے خاندان میں شمالوں کے خاندان میں تو پیدا تو پیدا ہو کر یہ بول بولتا تو یہ بول قابل حضم سے مسلمانوں کی کوف میں پیدا ہو کر تیرے کان میں اور اقامت دے کرمانے میں رکھے تو جو ہے ہمیں جو ہے سیاسی ارمانوں میں نہیں جا سکتے فلاں کون کہا کون کا اللہ پالنے والا اللہ پالنے والا مکے کی سرزمین تنگ ہوئی اللہ نے مدینہ بھی دیا اللہ کے حقیبا سطح کے لیے صحابہ گرام کے لیے دیا بھی دیا ہندوستان میں پوری زمین اللہ کی بھگائیں گے کریا اور جائیں گے اللہ کی زمین میں رہیں گے اللہ کی ہوا میں سانس لیں گے اللہ کا دیا ہوا کھائیں گے لیکن ضمیر اور ایمان کا سودا مسلمان نہیں کر سکتا مسلمان نہیں کر سکتا کیا ہے آج مسلمان کی حالت کیا ہے مسلمان کی حالت ایک شاعر ہے یہاں جو لوگ آتے ہیں میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ بھائی تم تشکیل کر کر دوسروں کو یہاں پر لاؤ آخرت بنے نہ بنے دنیا تو ضرور بن جاتی ہے ایک شاید رکشا میں ہم آ رہے تھے اب ان کو پوچھا جائے تو رونا روتے ہیں غربت کا رونا فخر و وقا کا رونا کسی طریقے سے گھما پھرا کر پوچھا جائے سوائے سب سے شکر کے اور کوئی بات نہیں کہا کہ اللہ نے مسلم بنا کر آپ کو ہمیں بھیجا ہے کسی نے لا کر ہمیں جمعہ میں یہاں چھوڑ دیا ہم سود میں مبتلا تھے ہم بیلاس میں مبتلا تھے آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے دروازوں کو مکمل کر دیا آپ کیا ہے کل تک ہم دوسروں کے کتے بنے ہوئے تھے دوسروں کے کے گھر غلام تھے گاڑی اٹھاتے تھے تو فکرے تھی کہ جو ہے فلاں فائنانسر کو دینا ہے فلاں کسی کو ہے آج عزت کی روٹی اور عزت کی کمائی کھا رہے ہیں اور ان کے دوست کی عجیب شان ہے کہا کہ وہ ایک کمانے کا ٹارگٹ رکھتے ہیں تین سو روپے چار سو روپے ہو گئے تو بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں دینی باتوں میں ادھر ادھر سیر و تفریح میں یہ جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے روپیوں کی مالداری مالداری نہیں اللہ نے روپیہ دیا پیسہ دیا دل کا فقیر بنایا نہیں یہ دل کا امیر ہوتا ہے یہاں آنے پر آدمی دنیا کی محبت نکلتی ہے آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے مال کی نفرت پیدا ہوتی ہے امن اور سکون اور چین کا راستہ چلنے کے جو ہے ہدایتیں اور سبھی نے اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتا ہے ایک باہر سے ملاقات بھی اللہ کی قدم میں سچ اور سرکاری کوٹرس کے اندر ہے جب دین سے وابستگی نہیں ہوتی اور جب ان کی تربیت نہیں ہوتی میرے اللہ کی قدم کو کہہ رہا تھا کہ اگر خودکشی کا کوئی ذریعہ ملے تو میں خودکشی لوں گا بیوی ہے بچے ہیں بیس ہزار روپے کی سرکاری تنخواہ ہے سرکاری کوٹرس ہے کوٹرس کے اندر بجلی ہے پانی ہے اور کہہ رہے ہیں زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے اتنی مصیبتوں میں گری ہے کہ اگر خودکشی کر سکتا ہو تو میں سے آدمی کو نفع نہیں ملتا نوکری انسان کو راحت نہیں دیتی آپ لے کر آئیں اپنے دوست احباب کو تشکیل کر کر بیان وہ نہیں کہ جس بیان کے اندر ہٹا دیا جائے جس بیان کے اندر رولا دیا جائے جس بیان کے اندر رومانٹک کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے جس بیان کے اندر شولا بیانی ہو بیان کے بعد انسان کو آخرت کی عظمت پیدا ہو جائے دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے زندگی میں رہے ہیں اور اللہ کا دستور ہے منفار جب اس آدمی کو میں نے دیکھا بیس ہزار روپے تنخواہ میرے اللہ کی قسم مسجد نماز پڑھو اشراق کی نماز پڑھو جمعہ میں سورہ یاسین پڑھو رات میں پیٹرول میں ملاوٹ کرے تم خالص پیٹرول پیشہ کرو ساری دنیا والے جدا کے اندر ملاوٹ کریں تم خالص غذا پیشہ کرو وہی تو میرا کامیابی کس کی ہوتی ہے امانت پر چلنے والے کی کلا ہو اللہ دل کا سکون اجاڑ دے اس کی پہلو میں سونے والی اس کی دشمن ہو جاتی ہے ناک صاف ہو جاتی ہے جرو بھاگ بھاگ کر مئی میں چلی جاتی ہے ہتھیار کے پاس چلی جاتی ہے اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں زندگی میں نماز نہیں دین وہ مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے صاحب ہوا کی درخواست کے لیے لے کر گئے وہ کیا کہہ رہا ہے اس سے فرمائی حضرت صاحب تو بھی بول کو لاکھ کا لوٹ دلاؤ ہم اسے دین کے بعد آخرت کے بعد سمجھانے کے یعنی پردہ پڑ جاتا ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آدمی ایک گڑے کو پوچھنے کے لیے دوسرا گڑا دوسرے کو پوچھنے کے لیے تیسرا تیسرے کو پوچھنے کے لیے چوتھا گڑے کو پوچھ نہیں پائے گا میرے رب کی قسم کو خبر کے گڑے میں چلا جائے گا لوگوں یہاں پر آؤ اور دوسروں کو لے کر آؤ دیکھو کہ تمہیں دنیا کے اندر آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی میں جو ہوگا سو ہوگا دنیا میں انسٹنٹ آپ کو امن ملتا نہیں ملتا سکون ملتا نہیں ملتا ہم شراب کی بات ہم جو ہے ابابین کی بات ہم سورے واقعہ سورے یاسین کی بات سورے صاحب کی بات بار بار کیوں دہراتے ہیں آقا نے فرمایا اگر کسی کا فرض پہاڑوں کی شکل میں کیوں نہ ہو اگر وہ سورے صاحب کو پابندی سے پڑھ رہا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے فرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اگر کسی گھر میں فخر پاتا پر ہزاروں لاکھوں ڈالر مخروض ہے امریکی ابھی ابو وہاں کو لائے یہی سمجھ کر لائے کہ امریکہ معاشی بحران سے یہ پیسوں کی پریشانی سے نکل جائے گا یہ قرضوں میں جو ڈوبا ہوا ہے نکل جائے گا دنیا کے ہر اونچے کو نیچا ہے دنیا کے ہر اجالے کو اندھیرا ہے دنیا کی ہر ترقی کو طرف سلی ہے دنیا کی ہر اڑان کے پر کٹنے والے ہیں ایک اڑان وہ ہے جو عزت کی اڑان ہے کلمے ولی سو وجہ وقت کی ہی بریش روپی وا کن منافع لالا یا

ساری فوج میں ہمت ہو تم ہو تو یہ اٹھا کر بتاؤ ساری فوج طاقت لگا رہی ہے نہیں اٹھ رہی ہے میں یوسف نے کہا کسی اور کو الو بنانا تو بنانا کسی اور کو بے وقوف بنانا تو بنانا اللہ کی طاقت اس کے ساتھ چاہ میرے ہو طاقت خاصی حجا ظالم حکمران جس کے بارے میں آتا ہے ہر فصل کے بدلے اللہ تعالیٰ عالم بلزم میں اس کو قتل کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں قیامت پر اسلام کے دشمن پر ایک ناپاک سے پیدا ہونے والے حرام طور پر کسی پرندہ پرندے پر الو پر ساختے پر کبوتر پر میرے رب کے قسم بھروسہ کر لیتے تو شاید تم جیت جاتے یہودی پنڈا کٹر عیسائی جو اپنے الیکشن سے پہلے یروشلم کے اندر جا کر اسرائیلوں کا پیشاب پی کر آیا جس نے الیکشن کے اندر کھڑنے سے پہلے وعدہ کیا کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں وہاں میں اسرائیل کی مدد کروں گا اور افغانستان کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اور فوج بھیج کر امریکی فوجیوں کی مدد کروں گا اللہ اکبر مسلمان انہیں سے لگائے حجاج سے یوسف کا بھی ایمان ہمیں مل جاتا میرے رب کی قسم اتنی کھٹیا اور ذلیل بات نہ کہتے حجاج سے یوسف نے کہا جادوگر اور سے چلانے والے بھی اتارنے والے کو اٹھاؤ اس میں رکھو تو وضو کیا وضو کرنے کے بعد کلام پاک کے ساتویں بارے میں سورہ نام ہے الحمد للہ خلق السماوات یہ سورت پڑھنے لگا اور آیتیں پڑھنے لگے اس سورت کی تاثیر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ جمنات اور شیاطین کی تاثیر کو ختم کرتا ہے یہ جادو کی تاثیر کو ختم کرتا ہے حجاج ابن یوسف تیرا ایمان ہمیں دے دے تیرے ایمان کا ذرہ ہمیں دے دے ہم صدیق سے ایمان کی بھیک نہ نہ بھر سکے ہم قطب الدین مختار کافی سے ہم اسلام نہ لے سکے ہم ساری حکمران سے آج ایمان کی بھی مانگ رہے ہیں تو کچھ ایمان کا حصہ ہمیں دے دے ایمان اتنا پختہ تھا الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور یہ کہہ کر بسم اللہ کہہ کر میں اٹھایا تو ہمیں اٹھ گئے اور کہا کہ تو ہمیں نہیں تو اس جیسے تیرے باپوں کو تیرے داداؤں کو لے کر آ ہمارا پان پینا نہیں کر سکتا یہ ایمان والوں کی شان ہے اللہ پر تبکل کرنے والوں کی شان ہے اللہ پر تبکل کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا یہی مسلمانوں کے لیے سر بلندی ہے غیر پر بھروسہ کرنا کافیوں کی شان گائے ماتا کرتے شاپ پینے والوں کی شان Gracias. چلا کے گھر میں لے گیا لے کر پھر میں دعا کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف قدم بڑھایا اتنے میں ایک بوڑھا سدا لگا رہا بھوکا ہے ہے اور اس کو استعمال کر لینا بعد میں پھر کما کر اس بڈے کو دے دینا پھر میں نے کہا کہ نہیں قیامت میں تو کیا جواب دے گا کہا کہ آئیے بزرگ صاحب آئیے آئیے آپ کی پوٹلی ملی ہے اس کی کچھ علامتیں پوچھی اور پوچھنے کے بعد احسان کا ہم احسان سے چکاتے ہیں وہی ہار اللہ تبارک تعالیٰ اس ساتھی ابو بکر رحمت اللہ علیہ کو لوٹاتے ہیں عزت کے ساتھ آج اگر لے لیتے ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی آخرت بھی مٹ جاتی پھر اللہ نے گاؤں کا ملک کا بادشاہ بنا کر یہ ہم اگلی جمعہ کریں گے